مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو دوست مدینہ آئے فقر و فاقہ اور جہد و مشقت کی بنا پر ہماری سماعت متاثر ہو گئی تھی اور ہماری آنکھیں دھس گئی تھیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگے لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ ہمیں گھر لے آئے اس وقت آپ کے پاس تین بکریاں تھیں آپ نے فرمایا ان کا دودھ ہم سب کے لیے دو ہو تو ہم دوہتے اور ہر شخص اپنا حصہ پیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لاتے اور اس انداز سے سلام کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ اٹھے اور جاگنے والا سن بھی لے پھر آپ مسجد آتے نماز تہجد پڑھتے پھر جا کر اپنے حصے کا دودھ پیتے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو انیس یہ حدیث صحیح ہے